السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس خیریت سے ہیں ہم پڑھ رہے تھے لاسٹ لیکچر میں کہ آڈٹ پروسیجرز کیا ہیں کس طرح کے پروسیجرز آڈیٹر اپنا کر سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈینس حاصل کرتا ہے اور اس سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈینس سے وہ ایک ریزنیبل ایشورینس حاصل کرتا ہے اور اس ریزنیبل ایشورینس پر بیس کر کے وہ کس طرح پھر اپنا اوپینین فارم کرتا ہے اور رپورٹ پیش کر دیتا ہے اس سارے پروسیس میں دیکھیے کہ آڈیٹ پروسیجرز ایک بیس ہیں آڈیٹ پروسیجرز کے ریفرنس میں we discussed about two types of audit procedures basically number one test of control number second substantive procedures اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سبسٹینٹو پروسیجرز میں فردر دو قسمیں ایک ٹیسٹ آف ڈیٹیلس اور دوسرا اینالیٹیکل پروسیجرس لاسٹ لیکچر میں ہم نے آڈیٹ پروسیجرس کے ریفرنس میں خاصی گفتگو کی specially we discuss about test of control اس کے نیچر ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ کو بھی ہم نے ڈیٹیل سے دیکھ لیا ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہ بات سیکھی تھی کہ ٹیسٹ آف کنٹرول ہم اس وقت اپناتے ہیں جب انٹرنل کنٹرول افیکٹولی آپریٹ ہو رہا ہو اور یا پھر دوسری ایک ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم سبسٹینٹو پروسیجر کے ساتھ ٹیسٹ آف کنٹرول کو ملا کر چلا رہے ہوتے ہیں سفیشینٹ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرنے کے لیے ٹیسٹ آف کنٹرول کے ریفرنس میں یہ بات بھی ہم نے سیکھی تھی کہ یہ تین باتوں پر مشتمل ہوتا ہے number one design number two implementation and number three operating effectiveness test of control میں ہم ڈیزائن کے ریفرنس میں یہ چیز ٹیسٹ کرتے ہیں کہ وہ انٹرنل کنٹرول پراپرلی ڈیزائنڈ ہے یا نہیں اب اس کا پروپرلی ڈیزائنڈ ہونا اس کے لیے ہم انٹرنل کنٹرول کوشچنئرز بناتے ہیں یا internal control evaluation check list یہ ہم نے سیکھی تھی پیچھے کچھ لیکچر گزر چکے ہیں اور پھر ڈیزائن کے بارے میں جب آڈیٹر سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ اوکے پروپرلی ڈیزائنڈ ہے انٹرنل کنٹرول تب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ properly designed internal control implement بھی ہو رہا ہے یا نہیں تو نیکسٹ اسٹیج آتی ہے امپلیمنٹیشن کی اب وہ جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے بارے میں آڈیٹر ایویڈینس کیسے حاصل کرتا ہے واک تھرو کے ذریعے سے واک تھرو ٹیسٹ لیتا ہے واک تھرو میں وہ جج کرتا ہے بہت چھوٹے سے سیمپل سائز پر کہ جو اتنا پروپرلی ڈیزائنڈ انٹرنل کنٹرول ہے آیا اکارڈنگلی آپریٹ ہو رہا ہے یا نہیں یہ امپلیمنٹیشن کی بات ہے اور تیسری بات آتی ہے آپریٹنگ افیکٹونیس کی اب یہ وہ چیز ہے جس پر کہ آڈیٹر ایک ججمنٹل سیمپل لیتا ہے اپنی ججمنٹ پر بیس کرتا ہے ایک سیمپل سائز بناتا ہے اور جہاں پر اب وہ جو ٹیسٹ آف کنٹرول لگا رہا ہوتا ہے وہ کمپلائنس ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جو پروپرلی ڈیزائنڈ انٹرنل کنٹرول ہے امپلیمنٹ ہو رہا ہے آپریٹ ہو رہا ہے کیا جن ٹرانزیکشن کو اس انٹرنل کنٹرول میں پروسیس کیا جا رہا ہے وہ اکارڈنگلی ٹھیک پروسیس کی جا رہی ہیں اب یہاں پر وہ ایک ججمنٹ پر بیس کرتا ہوا سیمپل سائز لیتا ہے اور اس پہ کمپلائنس دیکھتا ہے ان تمام انٹرنل کنٹرولز کا جو کہ پروپرلی ڈیزائنڈ ہیں اور آپریٹ ہو ہو رہے رہے ہیں ہیں امپلیمنٹ لہذا یہاں پر آڈیٹر آپریٹنگ افیکٹونیس کی بات کر رہا ہوتا ہے کلیئر سو یہ باتیں تھیں ٹیسٹ آف کنٹرول کے ریفرنس میں اب ٹیسٹ آف کنٹرول کے بعد نیکسٹ آڈیٹ پروسیجر جو ہے وہ ہے سبسٹینٹو پروسیجرس اب سبسٹینٹو پروسیجرس آڈیٹر کب لگا رہا ہوتا ہے دیکھیے اس نے آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرنا آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرنے کے لیے ٹیسٹ آف کنٹرول کی بات میں نے آپ سے کی اس کی nature timing and extent last lecture میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے سبسٹینٹ پروسیجر کب اپلائی کرتا ہے جب آڈیٹر نے ڈیٹیکٹ کرنا ہو مٹیریل میں کو ایٹ دا ایسرشن لیول اب یہاں پر ہم لاسٹ لیکچر میں اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں تھوڑا سا میں ریکیپ ہی کر رہا ہوں کہ سبسٹینٹی پروسیجرز دو طرح کے ہوں گے number one test of details of classes of transaction account balance and disclosures and number two analytical procedures اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ہم سبسٹینٹو پروسیجرز جو اپلائی کر رہے ہیں یہ ہم اس لیے اپلائی کر رہے ہیں کہ ڈفرینٹ اسرشنس کے لیول پر ہم دیکھیں کوئی مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اسرشنس کیا ہیں فی الحال میں آپ کو موٹی موٹی اسرشنس بتا دیتا ہوں جو کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں موجود ہوتی ہیں ابھی نیکسٹ ہمارے انفیکٹ لیکچر میں یہ بات ڈیٹیل سے ڈسکس ہونی ہے اس لیے ابھی میں اس کو بہت مختصر سا آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ اسرشنس کیا ہوتی ہیں لائک like, ایسرشن یہ ہے کہ جو ٹرانزیکشن ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں نظر آ رہی ہیں جن فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو جو ہم نے بنایا ہوا ہے جن ٹرانزیکشن پہ بیس کر کے بنایا ہوا ہے وہ ٹرانزیکشن حقیقت میں اکر ہوئی تھیں یہ ایک اسرشن ہے جو اکاؤنٹ بیلنسز ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں نظر آ رہے ہیں ان کی ویلویشن ایک ایسرشن ہے جو ایسٹس ہمیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں نظر آ رہے ہیں ان کی ایگزٹینس ایک ایسرشن ہے جو ایسٹس ہمیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں نظر آ رہے ہیں ان پر ہمارا رائٹ right, ان کا ہمارے کنٹرول میں ہونا یہ ایک ایسرشن ہے جو ڈسکلوئرس ہمیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں نظر آ رہے ہیں وہ ڈسکلوئرس کمپلیٹ ہیں کوئی بات اس میں رہ نہیں گئی جو ڈسکلوز نہ کی گئی ہو یہ ایک ہے اب ان ڈفرینٹ کے لیول پر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے سبسٹینٹو پروسیجر میں کہ کوئی مس مسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے لہذا ہم سبسٹینٹو پروسیجرز اپلائی کرتے ہیں اور ان سبسٹینٹو پروسیجر میں ہم دو کام کر رہے ہوتے ہیں ایک ٹیسٹ آف ڈیٹیلس اور دوسرا اینالیٹیکل پروسیجر اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا جب بھی ٹیسٹ آف ڈیٹیلس کی بات آئے گی تو آپ نے تین لیول پر ٹیسٹ آف ڈیٹیلس اپلائی کرنا ہے ایک ڈفرنٹ کلاسز آف ٹرانزیکشن کے لیول پر دوسرا اکاؤنٹ بیلنس کے لیول پر اور تیسرا ڈسکلوئر کے لیول پر اس لیے تینوں باتیں اکٹھی بولی جاتی ہیں کہ classes of transaction account balance and disclosure ان تینوں لیولس پر ڈفرنٹ موجود ہوتی ہیں ان ڈفرینٹ میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے یہ ہے سبسٹینٹ پروسیجر ان کو دیکھنے کے لیے ٹیسٹ آف ڈیٹیلس کیے جاتے ہیں اور اینالیٹیکل پروسیجر لگائے جاتے ہیں اچھا اب یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رکھ لیجئے جیسے ہم اس بات کو پہلے سے سیکھ چکے ہیں کہ ٹیسٹ آف کنٹرول پر بہت اچھا جب ریلائنس بن جاتا ہے آڈیٹر کا تو آڈیٹر پھر ٹیسٹ آف ڈیٹیلز کی طرف آتا ہے سبسٹینٹو کی طرف آتا ہے یہاں ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو مٹیریل ایسرشنز ہوتی ہیں ان پر لازمن سبسٹینٹو پروسیجر لگائے جاتے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی میٹیریل ایسرشن کے بارے میں کہ جی ہم نے اس پہ کمپلائنس کر لیا لہذا اس پہ سبسٹینٹو پروسیجر کی ضرورت نہیں ہے بات سمجھ میں آتی ہے سو so, ہم نے ابھی تک جو بات سیکھی سبسٹینٹو پروسیجر کے بارے میں کہ سبسٹینٹو پروسیجر ہم اپلائی کرتے ہیں رسک آف مٹیریل مسٹیٹمنٹ جو ڈفرینٹ ایسرشن لیولس پر ہوتا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اور پھر ہم ایسا نہیں کرتے کہ جی کسی مٹیریل اسرشن کے بارے میں ہم کہیں کمپلائنس اس پہ ہو گیا اس پہ آپریٹنگ افیکٹونیس دیکھی جا چکی ہے لہٰذا اس کی ٹیسٹ آف ڈیٹیلز میں نہیں جانا ہم اس کو ٹیسٹ آف ڈیٹیلز میں لے کر جاتے ہیں so auditor substantive procedure should include the following audit procedures جو کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے متعلق ہے نمبر ون کہ ان آڈیٹ پروسیجر سے اس نے دیکھنا ہوتا ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ان کے انڈر لائنگ اکاؤنٹنگ ریکارڈس کے ساتھ ایگری کر رہی ہیں یا نہیں اور دوسرا آڈیٹر نے ان آڈیٹ پروسیجرز میں ایگزامن کرنا ہوتا ہے کہ کوئی میٹیریل جرنل انٹری یا کوئی ایڈجسٹمنٹ ان فائنینشل اسٹیٹمنٹس کو کرنے کے لیے غلط تو نہیں ہے سو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آڈیٹر ان سبسٹینٹ پروسیجر کے ذریعے سے ایویڈینس حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے یہ دو پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا یاد رکھیے گا اچھا اب چند ایک ایگزامپلس میں آپ کو دے دوں ٹیسٹ آف ڈیٹیل میں ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اینالیٹیکل پروسیجر میں ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں لائک ٹیسٹ آف ڈیٹیل میں ہم اگر لینڈ کو ویریفائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم اس کی رجسٹری کو دیکھیں گے کہ بھائی لینڈ جو ہماری بیلنس شیٹ میں نظر آ رہی ہے اتنے روپے کی اتنے ملین کی وہ لینڈ کا اکاؤنٹ بیلنس ہم ویریفائی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ٹیسٹ آف ڈیٹیل میں جب ہم جائیں گے تو ہم ایویڈینس کہاں سے لیں گے رجسٹری سے آپ رجسٹری کے علاوہ بھی اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں بہرحال اس کی ایگزٹینس پھر اس کی ویلویشن ڈفرینٹ اسرشنز ہے نا پھر اس کا رائٹ اینڈ کنٹرول ڈفرینٹ ڈفرنٹنس ہیں میں فی الحال ابھی ایک سادہ بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ لینڈ کو ویریفائی کرنا ہے آپ رجسٹری دیکھ لیں گے کیا یہ رجسٹری اسی کمپنی کے نام ہے اور کیا واقعی یہ اسی پیریڈ میں خریدی گئی تھی سو so, لینڈ کی ویریفیکیشن کے لیے آپ رجسٹری دیکھ رہے ہیں اب ڈیٹرز کی ویریفیکیشن کرنی ہے مختلف طریقے ہیں اس کی ٹیسٹ آف ڈیٹیل کے بار ان میں سے ایک طریقہ میں آپ کو بتایا دے رہا ہوں کہ ہم ڈیٹرز کو لیٹر لکھتے ہیں لیٹر سرکولیٹ کرتے ہیں کہ جی آپ نے کیا واقعی اس کمپنی کے پیسے دینے اور اتنے ہی دینے تو سرکولر ہوتا ہے وہ کنفرمیشن لیٹر ہوتا ہے اب آپ وہاں سے ڈیٹر کی ایگزٹینس کو ویریفائی کر رہے ہوتے ہیں ٹیسٹ آف ڈیٹیل آئیے پھر اگر بلڈنگ رینٹ ایکسپینس کے لیول پر آپ نے ویریفیکیشن لینی ہے تو وہاں پر آپ رینٹ ڈیڈ کو دیکھیں گے اس اگریمنٹ کو دیکھیں گے آپ جس کلائنٹ کا آڈیٹ کر رہے ہیں وہ کلائنٹ جس بلڈنگ میں کام کر رہا ہے وہ بلڈنگ اگر کرائے پہ ہے تو آپ ویریفائی کرنا چاہ رہے ہیں اس رینٹ ایکسپینس کو اس کے لیے آپ کیا دیکھیں گے رینٹ ڈیٹ اس میں لکھا ہوگا جی کہ یہ رینٹ اتنا ہے جو ہم نے ان سے لینا ہے ویریفائی ہو جائے گا کہ اوکے یہ رینٹ ایکسپینس جو آپ کو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر نظر آ رہا ہے وہ درست ہے سو ٹیسٹ آف ڈیٹیل میں اب اس طرح سے ویریفیکیشن کرتے ہیں اب ہمارے نیکسٹ لیکچر کے اندر کچھ ٹیسٹ آف ڈیٹیلز مزید ڈیٹیل کے ساتھ آئیں گے سیکھنے کے لیے آگے بات اینالیٹیکل پروسیجرز پر اس میں ہم اگر پے رول کو ویریفائی کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم ٹرن اوور ریشو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں اینالیٹیکل پروسیجر میں یاد رکھیے گا ہم ڈفرینٹ ریشوز کے ذریعے سے ایویڈینس حاصل کر رہے ہوتے ہیں کہ اب پے رول میں ہم آ گئے تو پے رول کے لیے ہم امپلائیز ٹرن اوور ریشو دیکھ لیتے ہیں یا ہم اس کے لیے پچھلے سال کی پے رول کے ساتھ ایک کمپیرزن دیکھ لیتے ہیں نمبر آف امپلائیز کو جو پے رول ایکسپینس پے کیا گیا تھا لاسٹ ایئر اور اب جتنے نمبر آف امپلائیز کو جو ایکسپینس پے کیا جا رہا ان کا ریلیشن شپ دیکھ لیتے ہیں سو so, یہ اینالیٹیکل پروسیجر اور اگر ہم اینالیٹیکل پروسیجر پروڈکشن کاسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس میں ہم نمبر آف یونٹس پروڈیوسڈ کے ساتھ ایک کمپیرزن دیکھ لیتے ہیں ہم لاسٹ ایئر کی پروڈکشن کاسٹ کے ساتھ ایک کمپیرزن دیکھ لیتے ہیں یہ اینالیٹیکل ہم کاسٹ آف پروڈکشن کے لیول پر اپنا لیتے ہیں لہذا یہ ٹیسٹ آف ڈیٹیلس اور اینالیٹیکل کا کمبینیشن ہمیں سفیشینٹ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈینس دے رہا ہوتا ہے سبسٹینٹو پروسیجر کے لیول پر یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ٹیسٹ آف ڈیٹیل ہم جب کرتے ہیں وہاں پر ہم اکاؤنٹ بیلنس لیول کی اسرشنس کو ٹیسٹ آف ڈیٹیل کے ذریعے سے ویریفائی کر رہے ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ تین لیول پہ اصرشن ہوتی ہیں ایک ٹرانزیکشنز کے لیول پر ایک اکاؤنٹ بیلنس کے لیول پر اور ایک ڈسکلوجر کے لیول پر ٹیسٹ آف ڈیٹیل کے بارے میں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تر ہم ٹیسٹ آف ڈیٹیل کے ذریعے سے جو آڈٹ ایویڈنس حاصل کرتے ہیں وہ اکاؤنٹ بیلنس کی اسرشنس کے لیول پر آڈٹ ایویڈنس حاصل کرتے ہیں کہ ان اکاؤنٹ بیلنس کی بیلنس شیٹ میں ایگزٹینس اور ان کی ویلویشن کی بیسک یہ دو اہم اسرشنز ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں اچھا یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رکھ لیجیے گا جب اکاؤنٹ بیلنس کی بات کی جائے تو ہم ایسٹس لائبلٹیز اور ایکویٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں جب بھی اکاؤنٹ بیلنس کی بات کی جائے آپ دیکھیے ذرا اکاؤنٹنگ میں جائیے ادھر اکاؤنٹنگ میں آپ نے ایک بات سیکھی تھی کہ جتنے بھی ایکسپینس اینڈ انکمس کے مین ہیڈ سے متعلق اکاؤنٹنگ ہیڈس ہوتے ہیں ان تمام کو کلوز کر دیا جاتا ہے انکم اسٹیٹمنٹ میں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں اور جو بھی ایسٹس لائبلٹیز اور آنرس اکویٹی سے متعلق اکاؤنٹنگ ہیڈز ہوتے ہیں ان کو ہم کیری کرتے ہیں بیلنس شیٹ کے اندر تو when we are talking about account balance تو اس کا مطلب ہے کہ بیلنس شیٹ میں جو آئٹمس نظر آ رہی ہیں ان سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں تو ٹیسٹ آف ڈیٹیل ویسے تو ٹیسٹ آف ڈیٹیل آپ کی ٹرانزیکشن لیول پر بھی ہے آپ کا اکاؤنٹ بیلنس لیول پر بھی ہے اور آپ کا ڈسکلوئر لیول پر بھی ہے لیکن زیادہ تر میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ زیادہ تر ٹیسٹ آف ڈیٹیلز کے آڈٹ پروسیجر کو ہم اپلائی کرتے ہیں اکاؤنٹ بیلنس لیول کی پر ان کی ویلویشن کو ویریفائی کرنے کے لیے ان کی ایگزٹینس کو ویریفائی کرنے کے لیے اور جو انالیٹیکل پروسیجرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں یاد رکھیے گا جو لارج ٹرانزیکشن بیسڈ ہوتی ہیں آپ کی انفارمیشن ان کے اوپر انالیٹیکل پروسیجر اپلائی کیے جاتے ہیں لائک پے رول ایک بڑی آرگنائزیشن کے اندر پے رول کا ٹھیک ٹھاک سائز ہوتا ہے لائک پروڈکشن کاسٹ اب پروڈکشن کاسٹ جو بڑی مینوفیکچرنگ کنسرنز ہوں گے وہاں پہ پروڈکشن کاسٹ ایک بڑی اماؤنٹ ہوگی تو جو لارج ٹرانزیکشن سائز ہوتے ہیں وہاں پر ہم اینالیٹیکل پروسیجرز کے ذریعے سے آڈٹ ایویڈینس حاصل کر سکتے ہیں جو چھوٹی موٹی ٹرانزیکشن ہوں گی یا فریکوینٹلی کرنی ہو رہی ہوں گی وہاں پر اینالیٹیکل پروسیجر نہیں چلتے کے لیے اینالیٹیکل چل سکتے ہیں سیلس آرڈر کتنے پروسیس ہوئے ان کے ساتھ ہم ایک اینالیٹیکل بنا لیں گے اسی طرح سے پروڈکشن کاسٹ کے ساتھ اینالیٹیکل پروسیجر چل سکتے ہیں پے رول ایک بڑی ٹرانزیکشن اس کے ساتھ چل سکتے ہیں انوینٹریز ہیں ان کے ساتھ چل سکتے ہیں لیکن چھوٹی موٹی ٹرانزیکشن جس میں کہ کوئی انٹرٹینمنٹ ایکسپینس آ گیا کوئی ٹیلیفون کا ایکسپینس آ گیا اس قسم کی چھوٹی موٹی ٹرانزیکشن ان پر اینالیٹیکل پروسیجرز نہیں چلائے جاتے کچھ سمجھ آ رہی ہیں باتیں یقیناً آ رہی ہوں گی بہرحال اس میں آپ لوگ نئی سی نئی باتیں سیکھ رہے ہیں آج لائک جیسے میں نے اسرشنس کے بارے میں بات کی آپ کو معلوم ہوا کہ اسرشنس کیا ہوتی ہیں ٹیسٹ آف ڈیٹیل کو میں تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں اور اب میں آپ کو ڈسکس مزید ڈیٹیل کے ساتھ کرنے لگا ہوں اینالیٹیکل پروسیجر کی باتیں اب اینالیٹیکل پروسیجر کے بارے میں ہم اتنا تو سمجھ چکے کہ یہاں پر ہم نے ریلیشن شپ دیکھنا ہوتا ہے ایک انفارمیشن کا کسی دوسری انفارمیشن کے ساتھ اس اینالیٹیکل پروسیجر کے ریفرنس میں یاد رکھیے گا کہ اس کو ڈیزائن کرنے کے حوالے سے آڈیٹر کچھ میٹرز کو کنسیڈر کرتا ہے جو کہ آپ کے ساتھ میں آپ ڈسکس کرنے والا ہوں for example suitability of using analytical procedures کہ ہم وہ اینالیٹیکل پروسیجرس جو اپنانے لگے ہیں کیا وہ سوٹیبل بھی ہیں یا نہیں جیسے کہ ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہم بڑی ٹرانزیکشنز کے لیول پر آ کر اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اب وہ سوٹیبلٹی کے حوالے سے جب بات آئے گی تو لائک like ہم دیکھ لیتے ہیں آرڈر پروسیسنگ کی بات کہ اگر ان پر کنٹرول ویک ہے تو ہم ان سیلس آرڈر کو پروسیس کرنے کے ریفرنس میں سیٹسفائڈ نہیں ہے ہم یہاں پر آپ کہیں کہ اینالٹیکل پروسیجر کے ذریعے سے آڈیٹ ایویڈنس حاصل کیا جانا چاہیے تو غلط ہو جائے گا سوٹیبلٹی نہیں ہے سیلس آرڈر کو پروسیس کرنے کے اعتبار سے جو انٹرنل کنٹرول اپنایا جا رہا ہے سیلس ڈپارٹمنٹ میں وہ ٹھیک نہیں ہے اس کا کمپلائنس درست نہیں ہے آپریٹنگ افیکٹونیس پر ہم نے جو ٹیسٹ آف کنٹرول کیا تھا اس سے ہم سیٹسفائڈ نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آن آنورڈ جو سیلس کی فگر ہوں گی وہ ٹھیک نہیں ہوں گی لہذا ہم ان سیلس کو اینالیٹیکل پروسیجر میں استعمال نہیں کر سکتے سوٹیبل نہیں ہے مزید ایک ایگزامپل لیتے ہیں auditing the collectibility of accounts کی اب یہاں پر آڈیٹر نے اکاؤنٹس سے جو پیسے جو کلیکشن آنی ہے ان کے ریفرنس میں وہ اینالیٹیکل پروسیجر لگانا چاہ رہا ہے اب یہاں وہ ان کی ایجنگ کرتا ہے اب یہ ایک اینالیس ہے ایج ڈیٹ اینالیس کے ڈیٹرز کی عمر کیا ہے یعنی کہ جو ڈیٹرز کا بیلنس ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کتنا پرانا ہے thirty days old more than thirty days but less than sixty days old یا more than sixty days but less than ninety days old اور more than ninety days old اب یہ ایک ایج ڈیٹ انالیس ہو جائے گا اب یہ بڑا سوٹیبل ہے ڈیٹرس کی کلیکشن کو ویریفائی کرنے کے لیے کہ کون سے ڈیٹرس ہمیں کتنے عرصے میں پیسے دے دیتے ہیں اکاؤنٹ کی کلیکٹیبلٹی کے ہے ریفرنس میں اب یہ سوٹیبل ہے ایج ڈیٹ انالیس کہ یہاں سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے کچھ ڈیٹرز ایسے ہیں جو کہ نائنٹی ڈیز سے پرانے ڈیٹرز ہیں ہماری اوریجنل ٹرمز ان کے ساتھ تھی کہ وہ ٹین ڈیز میں پیسے دے دیں گے لیکن more than ninety days have been spend ابھی تک وہ پیسے نہیں دے رہے ان کے بارے میں اب ہم پھر پروویژن کریٹ کرنے کی بات کریں گے کیونکہ شک پڑ گیا ڈاؤٹ فل ہو گئے وہ سو so, یہاں پر سوٹیبل ہے کہ ہم اینالیٹیکل پروسیجر لگا لیں سوٹیبلٹی کے بعد ہم نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں ریلائبلٹی آف ڈیٹا کا کہ جس ڈیٹا کو ہم نے اینالٹیکل پروسیجر میں استعمال کرنا ہے از دیٹ ڈیٹا ریلائبل اگر ریلائبل ہے تو اس کے ریزلٹس ٹھیک ہوں گے اب ڈیٹا کب ریلائبل ہوتا ہے اس کی چند میں صورتیں آپ کو بتاتا ہوں نمبر ون کہ information is ordinarily more reliable when it is obtained from independent sources outside the entity یعنی کہ انٹرنلی اگر اینٹی نے کوئی انفارمیشن دی ہے تو وہ تو خود سے ایک جنریٹ کی ہوئی انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے نا اگر آؤٹ سائڈ دا اینٹی آپ کو کوئی انفارمیشن ملتی ہے تو وہ والی انفارمیشن زیادہ ریلائبل ہوگی اس پر ریلائنس زیادہ ہوگا آڈیٹر کا پھر comparability of the information available کیا وہ جو انفارمیشن ہے کمپیریبل بھی ہے یا نہیں کہ اپنے آپ میں وہ ایک انفارمیشن ہے اس کو ہم کسی اور بات کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے لہذا کمپیریبلٹی اگر ہے تو that information is more reliable پھر نیکسٹ بات آتی ہے nature and relevance of the information available اب اس میں ایک ایگزامپل بہت فٹ بیٹھتی ہے کہ ہم نے جو بجٹس بنائے ہیں ان بجٹس کے بنانے کا مقصد کیا کسی گول کو اچیو کرنا تھا کہ نہیں جی بس یہی تک ہم نے رکنا ہے یا ہم نے ان بجٹس پر بیس کر کے کوئی ایکچوئل کے کمپیریزن کی طرف جانا تھا نیچر انفارمیشن کی اب وہ بجٹ ایک انفارمیشن تو ہے کیا وہ گول ہے ہمارا کہ ہم نے بجٹ میں جو لکھ دیا بس اسی کو اچیو کرنا ہے سو so, یہاں پر آپ اس کی نیچر کے مطابق اس پہ ریلائنس کریں گے کہ اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بجٹ ایک گول کے طور پر پیش کیا گیا تب تو اس کے اندر گڑبڑ ہے لیکن اگر بجٹ بنایا گیا ہے ایک کنٹرول پرپز کے لیے اور پھر اس کے بعد اس کو ویریئنس کو میجر کر کے کنٹرول کیا گیا ہے تب وہ پھر ریلائبل ہے لہذا نیچر اس کی دیکھی جائے گی پھر next control over the preparation of the information بھی ہمیں ڈیٹا کے بارے میں ریلائبلٹی دیتا ہے کہ انفارمیشن کو جس انوائرمنٹ میں پریپیئر کیا جا رہا ہے اس پر کنٹرول کیسا ہے اگر تو کنٹرول موجود ہے تو وہ انفارمیشن ریلائبل ہوگی ادروائز ناٹ تو ہم نے دیکھا کہ اینالیٹیکل پروسیجر کے لیے پہلی بات سوٹیبلٹی دوسری بات ریلائبلٹی ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ اینالیٹیکل پروسیجر جب آڈیٹر نے اپنانے ہوتے ہیں تو کن باتوں کو وہ خاطر میں لاتا ہے سوٹیبلٹی کو سب سے پہلے دیکھتا ہے پھر ریلائبلٹی کو دیکھتا ہے اور نیکسٹ اب جو بات آ رہی ہے وہ ہے whether the expectation is sufficiently precise to identify material statement at the desired level of assertion یعنی کہ وہ جو ایکسپیکٹیشن ہے اس اینالٹیکل پروسیجر کے ریزلٹس کے بارے میں وہ پرائز ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کا ریزلٹ یہی ہوگا یا یہی ہونا چاہیے for example gross profit ratio اس کے بارے میں تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں لیکن کوئی ڈسکریشنری ایکسپینس ہے لائک like انٹرٹینمنٹ کا ایکسپینس ہے اس کے بارے میں تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے لہذا آپ گراس پروفٹ ریشو کو تو اینالٹیکل پروسیجر کے مطابق یا اس کے پوائنٹ آف ویو سے کیلکولیٹ کر لیں گے لیکن آپ انٹرٹینمنٹ ایکسپینس کی ریشو کیلکولیٹ نہیں کریں گے اینالٹیکل پروسیجرز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن پرسائزلی کہاں پر جا کر میٹ ہوتی ہے پھر ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ the degree to which information can be disaggregated کہ ہم اینالٹیکل پروسیجر میں اس اینٹی کو آن دی ہول نہیں اینالائز کر رہے ہوں گے بلکہ ڈس ایگریگیٹ کر رہے ہوں گے ہم چھوٹے چھوٹے کمپونیٹس پر آ کر اس کا اینالیٹیکل پروسیجر جو ہے وہ اپلائی کریں گے تو ہمیں ایکسپیکٹیشن میٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی کیونکہ جب آن دی ہول ہم کسی اینٹی پر اینالیٹیکل پروسیجر اپلائی کر رہے ہوں گے تو ہمیں وہاں پر وہ ایکسپیکٹڈ ریزلٹ پرسائزلی نہیں ملیں گے جو کہ ہم چاہتے ہیں سو so, پہلی بات سوٹیبلٹی کی دوسری بات ریلائبلٹی کی اور تیسری بات کہ ہماری ایکسپیکٹیشن پرسائزلی پوری ہونا چاہیے اب چوتھی بات دیکھتے ہیں کہ the amount of any difference in recorded amounts from expected values that is acceptable without further investigation it depend upon the materiality and possibility of misstatement in the specific account balance class of transaction اور ڈسکلوجر ہم نے اب یہ بات دیکھنی ہے لاسٹ میں آ کر اینالیٹیکل پروسیجر کے ریفرنس میں کہ کوئی اماؤنٹ آف ڈفرینس جو ہے وہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ تو نہیں ہے اور جتنا ہے کیا ہم اس کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں without getting into further investigation اب اس بات کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بہرحال دیکھیں گے مٹیریل ڈفرینس تو نہیں ہے اس میٹیریلٹی کے لیول پر ہم آئیں گے اگر تو مٹیریل ہو کے ہم اس کو نہیں پریشانی کے لیول پر لیں گے ہماری ایکسپیکٹیشن سے اس ریکارڈڈ اماؤنٹ کا اگر ڈف لائک ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ اینالیٹیکل پروسیجر بتائے گا کہ twenty percent gross profit rate نکلے گا اب اس twenty percent gross profit rate کے مطابق ہماری اس گراس پروفٹ کی اماؤنٹ پچیس ملین بننا چاہیے وہ twenty five point two million ہے تو یہ تو ایک ڈفرینس ہے نا لہذا اس پر تو ہم بادر نہیں کریں گے ہاں اگر وہ تھرٹی ملین ہوتی تو یہ پھر زیادہ ایک ڈفرینس ہو جاتا ہے لہذا ہم یہاں پر آ کر دیکھتے ہیں کہ اگر وہ میٹیریل نہیں ہے ڈفرینس تو ہم اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں یہ وہ چار پوائنٹس تھے جو کہ اینالیٹیکل پروسیجرز کو اپنانے سے پہلے یا اپنانے کے دوران آڈیٹر پیش نظر رکھتا ہے اب مزید آگے بڑھتے ہیں اور ٹائمنگ کی بات کرتے ہیں کہ سب پروسیجرز کب اپنائے جانے چاہیے اس کے بارے میں ایک موٹی سی بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ year end substantive procedures are always more reliable ہم سبسٹینٹو پروسیجرس کو اگر ایئر اینڈ اکاؤنٹ بیلنس پر اپلائی کریں گے کلاسز آف ٹرانزیکشن پر اپلائی کریں گے ڈسکلوئرس پر اپلائی کریں گے تو ہمیں زیادہ بہتر ریزلٹس ملیں گے بجائے اس کے کہ ہم ان کو during the year interim facts پر اپلائی کریں یہاں پر انفیکٹ ایک بات آپ کو سمجھانے کی ہے آپ کو آڈیٹنگ کے ڈفرینٹ ٹائپس بتائی گئی تھیں وہ اس کی نیچر کے ریفرنس میں تھی جس میں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک فائنینشل اسٹیٹمنٹ آڈیٹ ہوتا ہے جو کہ ہم کرتے ہیں ایک مینجمنٹ کے لیے آڈیٹ ہوتا ہے اس کے آپریشن کے لیے ایک کمپلائنس آڈیٹ ہوتا ہے کسی اسپیسیفک جیسے گورنمنٹ کے ریفرنس میں ہم نے بات کی تھی کہ کسی ریگولیشن کے کمپلائنس کے حوالے سے ہم آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ نیچر کے اعتبار سے ڈفرینٹ ٹائپس آف آڈیٹ تھے اب یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا جو آڈٹ ہوتا ہے اس کی بھی فردر ٹائپس ہوتی ہیں ٹائمنگ کے ریفرنس میں کہ ہم اس فائنینشل اسٹیٹمنٹ کے آڈٹ کو ڈیورنگ دا ایئر کریں گے یا کنٹینیوسلی کرتے رہیں گے یا at the end of the year آ کے کریں گے یعنی کہ وہ جو آڈٹ پروسیجر جن کے ذریعے سے ہم نے سفیشنٹ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرنے ہیں ان آڈیٹ پروسیجرس کو کیا ہم term during the year apply کر دیں گے اور وہاں سے ہم ایویڈینس حاصل کرنا شروع کر دیں گے یا ہم یہ اینڈ پر آ کے کریں گے یہ بھی ٹائپس آف آڈٹ کہی جاتی ہیں یہ ہیں types of audit financial statement کے آڈٹ کی اور یہ ٹائمنگ کے ریفرنس میں ہے اس لیے اس کو پلیز کبھی کنفیوز نہ کیجیے گا کہ جی کنٹینیوس آڈیٹ ایک ہوتا ہے انٹرم آڈیٹ ہوتا ہے ایک فائنل ہوتا ہے سر نے تو ایسی بات ٹائپس آف آڈیٹ میں نہیں بتائی تھی میں نے جو ٹائپس آف آپ کو بتائے تھے وہ نیچر کے اعتبار سے تھے اور اس میں ہم جو ایکسٹرنل آڈٹ کرتے ہیں یعنی کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹ کا جو آڈٹ کرتے ہیں اس کو ٹائمنگ کے اعتبار سے بھی مختلف ٹائپس کے اندر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ جو سبسٹینٹو پروسیجرز ہیں اس کے بارے میں میں نے آپ کو جو بات ابھی بتائی کہ یہ زیادہ ریلائبل ریزلٹس دیتے ہیں اگر ان کو at the end of the year apply کیا جائے ڈیورنگ دا ایئر اگر کیا جائے گا تو یہ ہمیں زیادہ اچھے ریزلٹس نہیں دیتے اس کی کیا وجہ پہلی بات تو یہ کہ ہم کیوں اس کو ان ٹائم پیریڈ کے اندر ڈیورنگ دا ایئر کے اندر اپلائی کرتے ہیں اس میں نیچر آف دا آڈٹ پر یہ چیز ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ کمپلیکس آڈیٹ ہے وہ اینٹی ایک کمپلیکس ٹرانزیکشن کر رہی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ایئر اینڈ کے بعد تھری منتھس ہوتے ہیں جس میں کہ آڈٹ کمپلیٹ بھی کرنا ہوتا ہے فائنینشل اسٹیٹمنٹ اپروو بھی ہونا ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو شیئر ہولڈر تک بھی پہنچانا ہوتا ہے اور اس کے بعد اینوئل جنرل میٹنگ بھی ہولڈ کرنا ہوتی ہے لہذا ایسی اینٹیز جن میں کمپلیکس ٹرانزیکشن موجود ہیں ان کے لیے آڈیٹ دوران سال ہی شروع کر دیا جاتا ہے اب وہ دوران سال جو ہم نے سبسٹینٹو پروسیجرز لگائے ان کے بارے میں اب بات چیت ہونے لگی ہے سمجھ آ گئی ٹائمنگ کے ریفرنس میں ہم نے کیا بات کرنی ہے سو so, یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ when substantive procedure at an interim date یعنی کہ دوران سال the auditor should perform further substantive procedures اور substantive procedure combined with the test of control to cover the remaining period that provide a reasonable basis for extending the audit conclusions from the interim date to the period end. اب یہاں پر یہ بات آپ نے سیکھ لی کہ ان ٹیرم ڈیٹ پر آڈٹ پروسیجر اپنانا کچھ غلط نہیں ہے لیکن ہاں باقی کے پیریڈ کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ جی ان ٹرم پہ ہم نے یہ اکاؤنٹ بیلنس کے بارے میں یا کلاس آف ٹرانزیکشن کے بارے میں آڈٹ پروسیجر لگا دیا ہے سب پروسیجر لگا دیا اب اگلے ٹائم پیریڈ کو ہم اگنور کر دیں ایسا نہیں کرنا ہم نے اگلے ٹائم پیریڈ پر بھی آڈیٹ پروسیجر اپلائی کرنے ہیں اس کو آل ٹوگیدر نہیں چھوڑ دیں گے ہم کیونکہ یاد رکھیے گا فراڈ ہونے کے چانسز ہمیشہ یہ رینٹ پر ہوتے ہیں ان ٹائم پیریڈ میں اتنے نہیں ہوتے ان انٹرم پیریڈ میں تو ایک اسموتھ ٹرانزیکشن چل رہی ہے یہ رینٹ پر آ کر آپا دھاپی بڑھ جاتی ہے کہ فلانی چیز کو اس طریقے سے چینج کر دو لہذا اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ رینٹ پر آپ اگر اپلائی کریں تو وہ زیادہ بہتر ریزلٹس آپ کو دیں گے لیکن بہرحال پیریڈ میں ڈیٹ میں ڈیورنگ دا ایئر اگر آڈٹ پروسیجرز اپنانے کی بات کی جائے سبسٹینٹو پروسیجرز اپنانے کی بات کی جائے تو آڈیٹر کن باتوں کو ذہن میں رکھے گا آئیے ان کو بالترتیب ترتیب دیکھتے ہیں number one the control environment and other relevant control اگر کنٹرول انوائرمنٹ بہت اسٹرانگ ہے تو آپ ان ٹیرم ڈیٹ کے اندر سبسٹینٹو پروسیجر لگا لیں جیسے کلاس آف ٹرانزیکشن کے ریفرنس میں میں بات کرتا ہوں پے رول کی پے رول کا کنٹرول انوائرمنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے پے رول ڈسبرسمنٹ کو آپ اب ویریفائی کرنا چاہ رہے ہیں آپ پے رول کی کیلکولیشن کو ویریفائی کرنا چاہ رہے ہیں آپ جن امپلائیز کی جن ریٹس پر پے رول بنائی جاتی ہیں آپ ان کو کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ریٹ اپلائی ہو رہے ہیں یا نہیں اوور کو کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اب اگر آپ اس بات پر سیٹسفائڈ ہیں کہ کنٹرول انوائرمنٹ درست ہے تب آپ substantive procedure test of detail اس کلاس آف ٹرانزیکشن کے لیول پر انٹرم ڈیٹ کے اندر لگا سکتے ہیں لیکن اگر یہاں پر ٹیسٹ آف کنٹرول آپ کو بتاتا ہے کہ کنٹرول ویک ہے تو آپ سبسٹینٹو پروسیجر اپلائی نہیں کریں گے انٹرم ڈیٹ پر کیونکہ آپ فائدہ کوئی نہیں آپ کا کنٹرول ہی ویک ہے اس پہ تو آپ کو وہ چیز ملے گی نہیں کنٹرول اگر ٹھیک آپ کا اسٹیبلش ہو چکا ہوا ہے آپریٹنگ افیکٹونیس اس کی کمپلائنس بتا رہی ہے کہ ٹھیک ہے اب آپ ڈیٹیل میں چلے جائیں اب آپ اس کی کیلکولیشن کو چیک کرنے میں چلے جائیں آپ اس کی لیجر میں پوسٹنگس کو چیک کرنے میں چلے جائیں انٹرم ڈیٹ پر کیونکہ آپ کو کنٹرول بالکل ٹھیک ہے اب اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی نیکسٹ ڈیٹس کے اندر انٹرم پر آپ اس کو سبسٹینٹو پروسیجر میں ٹیسٹ آف ڈیٹیل میں لے کر جا سکتے ہیں اوکے نیکسٹ بات آتی ہے اویلیبلٹی آف انفارمیشن کی کہ ڈیٹس میں ہم سبسٹینٹو پروسیجرز اس صورت میں لگا سکتے ہیں اگر انفارمیشن اویلیبل ہے لائک like, آپ نے ایج ڈیٹ انالیس کیا آپ کو معلوم ہو گیا کہ جی ہمارے ڈیٹرز جو ہیں وہ نائنٹی ڈیز سے زیادہ پرانے ہیں آپ یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ provision for doubtful debt کو ویریفائی کر لو کہ وہ ٹھیک کیلکولیٹ کی گئی تھی یا نہیں اب ہاں یہاں پر یہ کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے کہ provision for doubtful debts آپ کو انٹرم ڈیٹ پر معلوم ہو جائے کہ اس نے ٹھیک اس ڈیٹ پر بنائی تھی یہ بات کب ممکن ہے اگر وہاں پر آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن اویلیبل ہے اگر نہیں لائک ایک ڈیٹر ہے ابھی اس کے ساتھ آپ کا بزنس چل رہا ہے اس سے پیسے ابھی نیکسٹ پیریڈ کے اندر بھی ریسیو ہو رہے ہیں یا ہوں گے سارا کچھ ہے تب تو آپ کو پروویژن اس کی ان ٹرم ڈیٹ کے اندر کیلکولیٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر ایک ڈیٹر ہے جو کہ پچھلے کچھ عرصے سے آپ کو پیسے نہیں دے رہا اب اس کی پروویژن آپ نے اگر کیلکولیٹ کر لی تو اوکے انفارمیشن اویلیبل تھی آپ نے پروویژن اس کے بارے میں کیلکولیٹ کر لی سو یہاں پر انفارمیشن کی اویلیبلٹی انٹرم میں اویلیبل ہے لہٰذا آپ ان ٹیرم ڈیٹس میں ٹیسٹ آف ڈیٹیل کر سکتے ہیں سب سینٹری پروسیجر لگا سکتے ہیں نیکسٹ آتی ہے جی nature of the class of transaction اور account balance and related assertions اب لائک like, کچھ ٹرانزیکشن ایسی ہیں جن کی فریکوینسی اکر ہونے کی ویکلی ہے یا منتھلی ہے لیکن کچھ ٹرانزیکشن ایسی ہوتی ہیں ان کے اکر ہونے کی فریکوینسی سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے لائک like اگر میں پے رول کو ہی لوں تو پے رول میں جو لیبر ویجز ہیں وہ ویکلی پے ہو رہی ہوں گی لیکن جو ایڈمنسٹریٹو سٹاف کی اینول بونس کی اماؤنٹ ہے وہ تو سال میں ایک مرتبہ کیلکولیٹ ہو رہی ہوگی سو پے رول میں ہی آپ کو دو ڈفرینٹ لیول کی نیچر نظر آ رہی ہیں فریکوینسی کے اعتبار سے سو نیچر وائز آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹرانزیکشن کتنا فریکوینٹلی اگر ہو رہی ہے اگر تو اویلیبل ہے اس کے بارے میں فریکوینسی آپ کو انٹرم ڈیٹ کے اندر تو آپ ٹھیک ہے اس پہ آپ ٹیسٹ آف ڈیٹیل کر سکتے ہیں اگر اویلیبل ہی نہیں ہے تو پھر تو آپ ایئر اینڈ کی انفارمیشن کو ایئر اینڈ پر ہی ویریفائی کر سکتے ہیں نا نیکسٹ بات آتی ہے ایبلٹی آف دا آڈیٹر اب آڈیٹر کیا اس قابل ہے کہ وہ ان ٹیرم ڈیٹس میں آڈیٹ پروسیجر اپلائی کر سکے اگر تو ہے تب تو ٹھیک ہے ادر وائز اس کی مجبوری ہے کہ اس کو ایئر اینڈ پر ہی آڈیٹ پروسیجر اپلائی کرنا پڑیں گے اب یہ ایبلٹی کا تعلق اویلیبلٹی آف دا اسٹاف کے ساتھ ہے بعض اوقات آڈیٹر کے پاس اسٹاف ہی اویلیبل نہیں ہوتا اب جب اسٹاف اویلیبل نہیں ہوگا تو وہ کیسے ان ٹائم ڈیٹس پر لگوا سکے گا لہٰذا یہ ٹائمنگ کے اعتبار سے آپ اس بات کو دیکھ رہے تھے کہ سبسٹینٹو پروسیجرز بہتر تو ہے کہ یہ رینٹ پر لگائے جائیں لیکن ان کو during the year interim date کے اندر پلان کیا جا سکتا ہے اگر یہ یہ حقائق یا ان ان اصولوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے آڈیٹر سمجھتا ہے ادر وائز پھر وہ یہ رینٹ پر ہی سبسٹینٹو پروسیجر اپلائی کرے گا سو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس آج ہم نے خاصی سکیل باتیں کی سبسٹینٹو پروسیجرس کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ سبسٹینٹو پروسیجرس آپ ٹیسٹ آف ڈیٹیلس کو کہتے ہیں اور اینالیٹیکل پروسیجرز کو کہتے ہیں سبسٹینٹک پروسیجرز میں ہم نے یہ بات سیکھی کہ ہم ٹیسٹ آف ڈیٹیلز کو اکاؤنٹ بیلنس کی اسرشن کے لیول پر زیادہ تر استعمال کرتے ہیں اور اینالیٹیکل پروسیجرز کو جو بڑے سائز کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ بات آپ کو میں کلیئر کر چکا ہوں کہ when we talk about test of details تو ہم اس کے اندر کیلکولیشن چیک کر رہے ہیں اکاؤنٹنگ ریکارڈس کو چیک کر رہے ہیں ہم انوائسز چیک کر رہے ہیں ہم اگریمنٹس چیک کر رہے ہیں ڈیڈس چیک کر رہے ہیں لینڈ کے لیے رجسٹری چیک کر رہے ہیں پے رولس کے لیے پے رول رجسٹر چیک کر رہے ہیں اکنالجمنٹس چیک کر رہے ہیں اوور ٹائم ریٹس چیک کر رہے ہیں لیبر ویجز کے ریٹس چیک کر رہے ہیں ہم ڈیٹیلز میں جا رہے ہیں کاسٹنگ کر رہے ہیں پوسٹنگ چیک کر رہے ہیں ان چیزوں کو آپ ٹیسٹ آف ڈیٹیلز کہتے ہیں اور پروسیجرز میں آپ انالیسز بنا رہے ہوتے ہیں جیسا کہ ایج ڈیٹ اینالس میں نے آپ سے ذکر کیا ابھی کہ آپ ڈیٹرس کا انالیس کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سے ڈیٹرز کتنے پرانے ہیں گراس پروفٹ کا ایک انالیس بنا رہے ہوتے ہیں آپ اس چیز کا انالیس بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنی کاسٹ آف پروڈکشن میں اتنے نمبر آف یونٹس پروڈیوس کیے اس سال لاسٹ ایئر تو اس کاسٹ آف پروڈکشن میں زیادہ نمبر آف یونٹس پروڈیوس کیے تھے یا کم نمبر آف یونٹس پروڈیوس کیے تھے اس چیز کا انالیس کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کے انالیٹیکل پروسیجرز ہوتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ اینالیٹیکل پروسیجرز کن صورتوں میں اپنا جاتے ہیں اور پھر ہم نے آج کے لیکچر میں یہ بات بھی سیکھی کہ سبسٹینٹی پروسیجر یہ رینٹ پہ کریں تو بہتر ہے ہاں اگر انٹرم ڈیٹس میں کرنا چاہ رہے ہیں دوران سال کرنا چاہ رہے ہیں تو آڈیٹر کن چیزوں کو کنسیڈر کرے گا ملحوظ خاطر رکھے گا آئی گیس کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا اینی ویز ہینڈ آؤٹس کو آپ ڈیٹیل سے پڑھیے گا اس میں مزید بھی کچھ میٹیریل آپ کی ہیلپ کے لیے موجود ہے اور پھر بھی اگر کہیں آپ سمجھیں کہ آپ کو پرابلمس آ رہی ہیں تو ڈسکشن بورڈ کا سہارا ضرور لیجیے گا یہاں پر بہت قابل اساتذہ آپ کے لیے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو پرابلم انہیں بتائیں اور وہ اس کو سالو کریں اوکے okay? مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ